اب یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے اور اس میں آٹھ سورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی جن میں سے چار لام میم سے شروع ہوں گی سورہ کبوت اور سورہ روم سورہ رکمان سورہ سجدہ اور چار جو ہیں یہ مختلف ایک تو بغیر کسی حروف مقطعات کے ہے یہ سورت الفرقان یہ پہلی ہے اور پھر تین جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے اور مقطعات مقدعات یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا مرکزی مضمون توحید ہے اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے لیکن چونکہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرا ہی گروپ ہے مکی پہلی صورت پہلے گروپ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے تو گویا کہ دو جو پہلے گروپ آئے جن میں سے پہلے میں صرف دو مکی صورتیں تھیں الانعام العراف دوسرے میں یہ چودہ سورہ یونس سے لے کر مومنون تک بلکہ وہاں مکی صورتیں اب یہ تیسرا گروپ ہے سورت الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک یہ آٹھ سورتیں اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب اور سورہ احزاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک النزی نزل الفرقان بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر یہ تیسری صورت ہے کہ جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے سورہ بنی اسرائیل سبحان النزی اسراب عبد ہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سورہ کہف الحمد للہ النزی انزل على عبده الكتاب اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے تبارک النزی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی جس کو بھی قرآن پہنچ گیا حضور کا اظہار پہنچ گیا وہ آیت یاد کر لیجئے سورہ انعام میں آئی تھی کل وہی عیدر قرآن لے ان سے رقم بھی و من بلا جس کو بھی قرآن پہنچ جائے اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے اللہ لہو بالکل سماوات ولر وہ جس کے لیے ہے پادشاہی آسمان اور زمین کی ولم یتخذ والدہ یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنی شاہی کی آخری آیت سے اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ولم یق اللہ شریک الفل ملک اور نہ ہی اس کا کوئی سادی ہے حکومت میں حکومت کے اختیارات میں حاکمیت میں وہ خلق اکل اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا وہ خالق ہے تنہا باقی سب مخلوق ہیں تو قدرہ تقدیرہ اور ہر شے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شے کے لیے ایک اندازہ ہے وہ بندو نہیں آلے اور انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ایسے آلیہ ایسے دیوی اور دیوتا لا یخلقون شعین وہم یخلقون جو کسی بھی شے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں ولا یملکون علیہ انفسین ذرم ولا نفا اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا نہ انہیں اختیار ہے موت کا نہ اختیار ہے جینے کا نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا وہ الذين كفروا نہ هذا اللہ عشق اور اور کہا ان کافروں نے یا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ قرآن جو ہے یہ گھڑ لیا ہے اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاگا نہیں ہے یہ اللہ اس کو اس طرح ہو بلکہ ایک ہے گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھڑ لیا ہے اس نے وہ آنا علیہ قوم آخرون اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے کوئی پینل ہے کہ جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس اس تصریف کے اندر اس کتاب کی قومن آخرون فقط جاؤ ظلم و زورا تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر کس لی ہے انہوں نے ایسی بڑی باتیں جو کہی ہیں یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا اختراع ہے بکالو ساطر العمر وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانے قصے ہیں پرانی باتیں ہیں ایک تتا بہا یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے ایک تتابہ کتبا یکتبو لکھنا اختتاب باب اختیار ہوگا کسی سے کچھ لکھوا لینا ہاں، انہوں نے لکھوا لی ہیں چیزیں تملا علیہ بک رکما سیلا اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے املا کرائی جاتی ہے صبح شام صبح شام کوئی آتا ہے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں اور صبح شام جو کچھ آتا ہے اس کو پھر آ کے ہمیں سناتے ہیں دھوس جماتے ہیں کہ وہی آئیے اول انہی عالم السر کے سباب آتے کہہ دیجیے اسے نازم کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شے کو آسمانوں کی اور زمین کی ان نہ نہ غفور اور رحیمہ یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے مال حاضر رسول اور وہ کہتے ہیں کیسا رسول ہے کیا ہوا اس رسول کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں یا کو لطم لیکن کھانا کھاتا ہے وہ یمشی السواف اور سب بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کہیں کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے یہ کیسے رسول ہو گیا لولا ضلع ملک پورن کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ ہوتا اڑتا ہوا پڑو کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا یہ اللہ کے رسول ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا آگے آگے چلتا ان کے ہٹو بچو ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور وہ خبردار کرتا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر اور یہ وہی جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہے یا ان کو دے دیا گیا ہوتا ان پر ڈال دیا گیا ہوتا آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ اور اللہ لگا جنت یا منحال یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے یہاں اس مکے کی سرزمین میں وادی غیر زی درا میں جس سے یہ بفراغت کھاتے اطمینان سے ان میں سے میوے ان کو ملتے وقال ظالمون ان تتبعون الا رجلا مشہورا اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو کے جو ہیں صرف ایک سحر زدہ شخص ہے ان پر تو کوئی جادو ہو گیا ہے یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا یہ سحر زدہ شخص ہے القل اے نبی دیکھیے یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں تبلو تو وہ بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں بڑا یا نہ سبیلا اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سیدھے راستے پر آئیں اس لیے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے ضد کریں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو دو گروپ اب آ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں بارہ برس ہیں مکی دور کے پہلے چار سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں دو گروپ ہیں وہ آخر میں منزل ایک ہے سورہ قاف سے آگے منزل ایک ہے گروپ دو ہیں مکی مدنی صورتوں کے وہ ہیں جو ابتدائی چار سال کے ہیں یہ دو ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کے جو ہم پڑھ چکے ہیں سولہ صورتیں دو انعام و آراف اور چودہ سورہ سورہ یونس سے لے کر مومنون تک یہ ہے آخری چار سالوں کی تو یہ درمیانی چار سال ہے تبارک النبی ان جانا جانا خیر من ظالم بڑی بابرکت ہے وہ ہستی ہے نبی اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فراہم کر دی جائیں یہ تو بڑا زور لگا لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں ہم ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں تبارک النبی ان شاہ جان رکھا خیرم بنظال کا جنگاتی انگھات ایسے باغات ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے دہریں بہتی ہوں گی وہ کا قصورہ اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قسم کئی محل ہم تعبیر فرما دیں لیکن یہ کہ بلکہ زب بستا اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے یہ انکاری ہے قیامت کے یہ انکاری ہے باس بادل موت کے وہ آتدنا نے منقزم و سعیرہ سعیدہ اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے باس بادل موت کا انکار کیا ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اظہارات ہوں مکان بڑی دن جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھونکا جائے گا دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں سمے ذخیرہ تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر ڈال رہا ہو ججلائے گی اور چلائے گی کہ جلد از جلد انہیں میرے اندر جھونک دیا جائے ویزا ارکو مندھا مکان بن اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں تنگ جگہ میں مقررین اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے دعو ہونا لے کر سبورا اس وقت پھر وہ موت کی دعا کریں گے ہائے موت آ جائے کسی طرح ہم نسیم منسی کر دیے جائیں ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ جو ہے شعور ختم ہو جائے لاہ یوم صبور واحد تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو بدو وہ کثیرہ بہت سی موتیں مانگو اب موت آئے گی نہیں مانگتے رہو موت لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جلن مسلسل رہے یہ عذاب جو ہے اس کے اندر کوئی شدت میں تخلیق نہ ہو لہذا موت آ کے تمہیں چھٹکارا نہیں دلائے گی کل ازال کا خیر ام جنت الخلد التی و وہ کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ وہ جنت رہنے کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے کانت لہم جزام و مسیرہ اور وہ ان کے لیے ہوگی بدلہ اور ان کے ان کے لوٹ جانے کی جگہ لہم ما خالدین ان لوگوں کے حکم کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کان اعلیٰ رب کا وادہ مسولہ اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ عال عمران کے آخر میں آئے تھی ربنا و آتنا ما وعدتنا ولا یوم پروردگار جو تو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں وہ یوم یا اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا وہ ما یامدور اللہ اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا بھائی اقول انتم ازل عبادی ہاں وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر بت بنا لیے گئے یا اور اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی یا انبیاء ہوں گے حضرت عیسیٰ ہوں گے یا اور بھی جس کے ساتھ یہ گستاخی اور ظلم کیا گیا ہو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا تم ازل تم عبادی ہا اولائے کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اب ہم دول السبیل یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے کالو سبحان کما کانا یم بغیرنا ان نتخذ من کبھی نو لیا وہ کہیں گے پلا تو پاک ہے اس سے اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہمارے لیے یہ کسی طرح گواہ ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں ہم نے ان لوگوں کو ولی وغیرہ نہیں بنایا ولاکن متا ہوں و آباہ یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی اللہ ولی الزین امن یخرجهم من الظلمات الى النور اور اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ ولا هم يحزنون تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے لیکن فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے ماں کان لنا ماں کان یمبری لنا نہ تخلا مندو نے کبھی نولیا ولاکن متا ہوں آبا لیکن اے اللہ آپ نے آپ نے اس کو ان کو سامان دیا ساز و سامان انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو اور ان کو فراوانی دی دولت دی حیثیت دی نسل ذکر یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے یاد دہانی کو بھول گئے ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی وہ قانو قومن بورا اور یقیناً یہ بڑے تباہ ہونے والے لوگ تھے فقط کر زبو کو مبلّہ کہے گا ان لوگوں سے دیکھو بھائی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا بے ماں کون جو تم کہہ رہے ہو تمہاری بات انہوں نے رد کر دی لا تستطيعون صرفا ولا نصرا تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے ومن منكم من عذابا كبيرا اور جو کوئی بھی تم میں سے گناہ گار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا وما ارسلنا الا انهم لا ياكلون الطعام اور اے نبی ہے آپ کو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہے کھانا کھاتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو رسولوں کو اللہ نہ کل مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے وہ یمسور فی الاسواق وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے وہ جالنا بعض باد فتنا ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے آزما رہے ہیں مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو صبر کرو وہ کان رب کا بصیرہ اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعطوا عطوا كبيرا صدق اللہ سورہ فرقان میں پھر وہی مضمون آ گیا ہے کہ مشرقین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو دہرا دہرا کر بار بار سامنے آ رہا تھا کہ کوئی حصہ موجلہ دکھایا جائے کوئی ایسی چیز جس سے کہ بالکل واشگاف ہو جائے واقع ہم پر آیا ہو جائے کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں وقال النظین اللہ اور جونا نے کہا ان لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اسی لیے ان میں سرکشی ہے لاؤ بالیانہ پن ہے لولا انزل علیہ الملائکہ کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اتر آتے اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے گا نرا رب بنا یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں رب خود سامنے آئے نقدستک بروفی انفسم انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پر ہے وہ آتاؤں تو کبیرا انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی یوم یرون الملائے کا تھا جس دن کے یہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا بشرا یوم المجرمین پھر اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا فرشتے آئیں گے سب چیز آیا ہوگی اللہ تعالیٰ بھی نزول اجلال فرمائیں گے سارے قیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو پھر بشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لیے موقع کوئی نہیں کوئی توبہ کا موقع نہیں وہ یقول حجرم محدور اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو کسی طرح ہمیں بچایا جائے کوئی روک ٹوک ہو جائے اس ساتھ کو روکنے کے لیے وہ قدیم نا عمل یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے اپنے دلوں کو دلاسا دینے کے لیے تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ شراب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ دیکھیا ان کی جیسے کہ پیاسا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے یا سب غمان اذا جاہ لم حشیم وجد اللہ حشی وفا حساب اللہ سر حساب اور یہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہے وہ قدیم نہ علامہ آب ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف ڈھیر لگے ہوں گے ان کی نیکیاں ہیں ان کی یہ خیرات ہے یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی یہ یتیم خانہ کھولا تھا یہ اسپتال تھا یہ تھا وہ تھا جو حاجی تھے ان کی خدمات تھیں قدیم نا علام عامل نقشہ ایسا کھینچا گیا جیسے کہ کوئی آئے اور آگے آ کے ٹھوکر مارے جیسے کہ فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے وہ قدیم نا علامہ عامل عمل ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا گرا ہوگا بہت سہارا ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے فجال نہ ہو ہوا منصورہ تو ہم اسے کر دیں گے اڑتا ہوا غبار یعنی وہ جو نظر آ رہا تھا کافی کہ یہاں پہ بڑی نیکیوں کا انبار ہے معلوم کا غبار تھا اور کچھ نہیں اسی کا وہاں نقشہ کھینچا گیا سورہ ابراہیم میں کہ جیسے ریت ہو رات ہو اور اس کے اوپر تیز آندھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے کوئی اس کا وجود نہ رہے یہ ہے حقیقت ان نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی ہے نیکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ہو اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شے مطلوب نہ رہے کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا شہرت شامل ہو گئی یا کوئی اور کوئی لوگوں کے اندر حرض نظیبی حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں کوئی شے بھی شامل اگر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں وہ غبار ہے جوڑ جائے گا وہ قدیم نا فجالنا البن عامل فجالنا الجنت یوم دین خیر المستقر و احسن وکیلا جنت والے لوگ جو ہے وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے ٹھکانوں میں اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے آرام کی جگہ بہت ہی عمدہ ہوگی کیلولے کی جگہ وہ یوم تشقق اس بالغمام بلغمام اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادلوں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی وہ نزل الملائے کا تو تنظیدہ پھر فرشتوں کو اتارا جائے گا فوج در فوج فرشتے نازل ہوں گے الملک یوم عید الحق الرحمان اس دن تو پھر بادشاہی اور اختیار گویا کہ بالکل علم نشرہ ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی اختیار اسی کا ہے لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے اس کے پاس بھی طاقت ہے لیکن اس روز معلوم ہوگا کہ الملک یوم عید الحق الرحمان بکان یومن الکافرین آصیرہ اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا وہ یوم یوم مول مالا یدئی ہے اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہے جو گناہ گار ہیں مشرق ہیں کافر ہیں اللہ کے جو باغی تھے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھجلاہٹ میں یا یا نہیں تخسمان رسول سبیلا اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا میں ان کی ان کا اتباع کرتا ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہی ہے وہ اذا یا عزو ہاتھوں کو کاٹنا کہ جس کے جس کے لیے وہ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملکن آگ پہلا دور دور نبوت تھا پھر دوسرا دور دور خلافت علام الحاج نبوا اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے ملکن آؤ کاٹ کھانے والی ملوکیت ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی یا وہ لتاب وہ سوچ کہیں گا کافر کہ ہائے میری شامت لے تنی تخص فلان خلیلا کاش کے میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے یعنی اس نے مجھے پھر ورگلایا میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا مجھ پر حقیقت منتشف ہونے لگی تھی میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغل آیا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گیا یا وہ فلان الخلیلا لقد ابولن یعنی ذکر باد اس نے مجھے گمراہ کیا بھٹکا دیا ذکر سے جب کہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا جیسے کہ کہا گیا ہے وکل لہم پی الف سے کورم بلیزا اے نبی ایسی بات کہی ہے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے جو پہنچ جائے ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے وہ بات کہیے تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا وہ کان شیطان اور انسان خزولہ اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دگا دینے والا ہے وقال قاد رسول رب ان قومی تخد حاضر قرآن محدور اور رسول نے کہا فریاد کی اے اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے میں سنا رہا ہوں ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی یہ ہے وہ لفظ محجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں خار از مہجوری قرآن شدید کہ امت مسلمہ تو جو ذلیل و خار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے جیسے کہ حضور نے فریاد کی یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے جو اس کی تعویل خاص ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم یہ قریش یہ میرے رشتے دار بھائی بل سننے کو تیار نہیں ہے یا رب ان قومی تخذ حاضر قرآن محجورہ ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا بھٹائی کے ساتھ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقت ایمان نہیں رکھتا وہ بھی اسی کے ذہن میں آ جائے گا وہ کہتا تو ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا یہ تو تقزیب حالی ہو گئی چنانچہ اس آیت کے ذہن میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصحیح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیق چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کے کلام مانتے ہیں یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا اس موضوع پر الحمد میرا وہ جامع کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے فارسی ترجمہ بھی ہے عربی ترجمہ بھی ہے ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے یہ مختلف جگہوں پر اس کا تراجم ہوئے ہیں الحمد للہ کی بہت مقبول کتاب چاہے وہ قزال کا جاننا لکل نبی ادوب و من المجرمین یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نام میں بھی آ چکا ہے ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی ذرا گرم ہو تصادم ہو کشاکش ہو تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کو کی تو جانچیں گے نا کون کتنے پانی میں کیا کیا پتہ چلے گا اگر سب آرام سے یعنی سمجھیے کہ ٹھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب سب چلے جائیں گے کون نہیں جائے گا وہ تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ آیا ہو فکری جنت و بالمتار ہے جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہے تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں وبل ون کم بشائی من الخوف ابل جول الفس وات تو جنت والے تو ممیز ہوتے ہیں کہ واقع تک یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم خم و لہم لحم الجن خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جان اور مال کب دینا ہوگا کزال کا جاننا لکل نبی نادوم و المجرمین اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیے وہ کباب رب میں کہا دیا وہ نصیرہ اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا وہ الزین قبل نے کب علیہ القرآن و جملہ واحدہ یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے وہ انہوں نے کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ یعنی اس میں اصل میں جو امپلائڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے تورات تھی وہ وہ تو حضرت موسا کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ لا سکتا وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا قصیدہ کہے گا پھر کچھ کوشش کرے گا پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا پر نازل ہو جاتا کزال کل نصب کبھی فوان یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی آپ کا دل اس پر ٹھک جائے برتر نہ ہو ترتیلا یعنی یہ کہ حالات کی مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ ہود کے ساتھ سالے کے ساتھ ہو چکا ہے اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے تو اس سے ان کے دل کو دلوں کو سہارا ملتا ہے کے مسئلہ ملا جینا قبل حق اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس ان کو پورا جواب مل جائے گا وہ احسن تفصیل اور بہترین تشریح ہم کھول کر کر دیں گے اللہ دینا جو شرون اللہ الا جہنما وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف الائے کا شرم مکانم ومل و سبیلا یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سواب سبیل سے سیدھے راستے سے والنا موسل کتاب ہے خا ہو ہارون وزیرا اور ہم نے موسا کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا اس کا اس کا کام میں تعاون کرنے والا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا فقل نذہ قوم الزین لذیذ بے آیات نا تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے فدمر نہ ہوں تدمیرہ تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اکھاڑ کر پھینک دیا یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے وہ قوم نو ہی لمبا کزب الرسولہ اسی طریقے سے قوم نو کو بھی جبکہ انہوں نے رسولوں کو ترجیح کی اگر نہ ہوں انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا وہ جالنا ہوں لینا سے آیا اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا وہ آسرنا علی ظالمین عذاب العلیما اور ہم نے ظالموں کے لیے دنیا کا جو عذاب سال تھا وہ تو نقل یہاں مل چکا ہے اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے وہ آدن و سمود و اور رس و قرون البین اور یہی معاملہ ہوا قوم آگ کا قوم سمود کا اور کنویں والوں کا اس کے بارے میں کوئی زیادہ سراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس وہ رسول بھیجے گئے ان کے رسول کا کیا نام تھا وہ قوم کب اور کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے وہ قرون لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا تو وہ رس کہتے ہیں کنویں والے وہ قرون بین غالب اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھی وہ کلن ضرم لہ المساد اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی حقائق واضح کر دیے تمسیلیں بیان کی وہ کلن تب برنا لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے غارت کر دیا ولقد آتاؤ اور القڑی یا تلتی ان کے اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی یعنی یہی صدوم اور آمورا کی بستیاں افلم یقون یا رونہ تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں وہاں کے وہ کھنڈرات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں بل بلکانو لا یا جون لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور باہر سے بادل موت کی امید نہیں ہے کیونکہ وہ خیال نہیں ہے لہٰذا ان آیات کو ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے اس سے سبق نہیں سیکھتے بھائی راؤ کا ان یا تخذ ہوا اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ سیریس ہو ہی نہ سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کچھ سمجھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا جواب دینا ہوگا اس کو اس کو چٹکیوں میں اڑائیے ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے بزارا ہوں کہیں یہ تخزول اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں حاضل نوی باس اللہ رسولہ یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو اچھا یہ یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے حاضل نظوی باس اللہ رسولہ ان کا نہ واقعی واقع یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دے لولا صبر نہ علیہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے صابر نہ رہتے جمے نہ رہتے اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے وفاداری بشرط استواری اہل ایما ہے اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا بس صوف یا نمون ہی نہ یرون العذاب امن اول و سبیلا ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ مجمعین یا یہ کہ تم لوگ اور ہوا ہو یہ مجمور قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں بڑے جوادری موحد اپنے آپ کو وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے صرف صرف یا رسول اللہ کہنا یا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے شرک یہ بھی ہے ارتا آر تمذا الہ ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کون معبود ہوا آپ کا اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے کیا یہ حلال حرام لگا ہے یہ مولویوں کا ڈھکوس لے ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کا حکم مانا کون معبود ہوا آپ کا معبود تو وہی ہے جو بتا ہو آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا فرعون نے جس کی قوم ہماری عابدین ہے عابدون ہے جو ہماری اطاعت کرتی ہے غلام ہے اب وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے غلامی کرتا ہے حکم مانتا ہے فرما برداری کرتا ہے تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے چاہے تم چلے کاٹتے رہو لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو نفس تمہارا معبود ہے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے ارائے من تخذ الہ ہوا ہو کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے افان کا تکون علیہ وکیلا تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے ہم تحسم ان اکثر ہوں یسمعون اور یاقلون کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی دم کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی یہ سنتے سناتے نہیں ہیں یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے ہمیں کوئی بات ملی نہیں آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا بات کوئی تھی نہیں بند ان اکثر ہوں یا انہوں کا نام نہیں ہے یہ مگر صرف چوپاوں کے مانند بلہم اغل و سمیرا بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے الم ترا الا رب کا کیسا مند دل کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریخی کو پھیلا دیا جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریخی کی چادر جو ہے اوڑھ دی جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو کیف خبد بفضل رات کی تاریخی کی چادر اللہ اڑھا دیتا ہے نام اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا یہ رات کھڑی رہتی کبھی دن نہ آتا یہ تو میں آیت آئے گی وہ لا رہے تو من اللہ علیہ کو مل گیا ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا تو اگر یہ رات قائم رہتی اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی جال ن شم سالح دلیلا پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں سورج وہ تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے معلوم ہوتا وہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریخی تھی تو رف الشیا سم قبض نہ ہو الینا قبضن یسیرا جب سورج طلوع ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے تنابے کھینچ رہا ہے ان کی یہ سائے جو ہے اب سمٹ کر آ رہے ہیں پھر ہم ان سایوں کو ان تاریخوں کو ذل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں گسیٹ لیتے ہیں ثم قبض نہ ہو لینا قبض یسیرا وہ لذی لذیذ لئے لے باسا اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا وہ نو مصوباتا اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور اشتراحت بجار نہارا نشورا اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا بہو نبی اور فل بشرم رحمت ہی اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے رحمت باران رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے ٹھنڈی ہواؤں پہ جھونکے آتے ہیں وانز اللہ میں نے سمائے مان تہورا اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی کیونکہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے اس کے جتنے بھی گرد و غبار ہے جو پالوشن ہے اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے صفائی کے لیے پاکی کے لیے مان تہورا لیکن لیا بھی بلدتم میٹا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو مردہ علاقے کو مردہ زمین کو و ہوں بما خلق نہ انعام مناسی یا کثیرہ اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے فضا کی صفائی زمین کی صفائی اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے خون کو سرکولیٹ کرنے کا اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابلزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے وہ کہیں گردے کے ذریعے سے کہیں وہ پھیپڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے صدف نہ میں عزت کروں اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین یہ پانی گردش یہ جو میں نے ارد کیا تھا اس سے پہلے بھی واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے کروڑ ہا ارب ہا ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ پانی ہے اب یہ کہ اگر آپ کو اسٹور کا ہی کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کے اسٹور کیسے ٹینک بناتے لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے اوور ٹینکس کتنی اونچائی پر ہے اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے چھ میل اوپر ہے وہ اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے اب وہ اپنی اسی کشی سے سکل جو ہے زمین کی اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے نیچے آ رہا ہے آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بن کے اوپر جاتے نہ بہن ہوں ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے ماں بہن نہیں عزت کروں تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں پابا اکثر اللہ سے کفورا لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ونو شینا لباسنا فی کل کر یتن نذیرہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں بولے کل قوم ان ہاتھ ہر قوم کے لیے تو ہے لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو اس کا ثقافتی علمی تہذیبی سیاسی مرکز ہے اس میں رسول کو بھیج دیا کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں انہی کے فالوورس ہوتے ہیں انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں فلا جہادن کبیرا تو اے نبی آپ ان کافروں کی بات مت مانیے دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو کیا فائدہ ہوگا قوم ڈیوائڈڈ ہو جائے گی اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی ڈھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا تو اس کا کیا کام جس سے بہتر ہے سلح جوئی ہونی چاہیے اور مل جل کر کوئی بات کیجیے ایسی کہ جس سے صلح ہو جائے کچھ آپ اپنی منوا لیں کچھ ان کی مان لیں اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی طرف کے اوپر کو مصالحت ہو جائے تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تو تیل کافر تو کیا مانی حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بڑ بنائے بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے جیسا کہ ہم سنیں اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وہی کی ہے کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے جھگڑا ختم لڑائی ختم ہو جائے گی لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے ہمارے قرآن سے ہے ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ فرمایا لولا انسبت نہ کا نقد کنو شعین کلیلہ اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے تو یہ جو دباؤ تھا شریر کو اس کا اندازہ کیجیے اس سے تو فرمایا جا رہا ہے فلاں تو ان کا آپ کی باتیں بھی بس سنیں اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں یہ نہیں نہ کریں اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں وہ جاہد ہوں بے ہی جہاد کبیرہ اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجیے یہ قرآن تلوار ہے اس کے ساتھ جہاد کیجیے اور بڑا جہاد کیجیے یعنی مکے میں جو جہاد ہو رہا تھا بارہ برس تک جو ہوا ہے وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا وہ قتال نہیں تھا وہ جہاد بالقرآن تھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس میں میری تقریر موجود ہے کتاب کیا موجود ہے بلکہ دو ہیں جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ آج بھی ہمارے ہاں جو جو بھی قومی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے پانچ محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے تربیت قرآن کے ذریعے سے تزکیہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے اور سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے شفاؤن لمافی صدور نصیحت قرآن سے یہ سارا قرآن سے تو اس حوالے سے جاہد ہم بہی جہاد کبیرا وہ الزی بلا البحرین اور وہی ہے اللہ جس نے کہ دو دریا چلا دیے دو روئیں چلا دی یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش کا اور خوشگوار اور میٹھا پانی وہ حاضہ ملح اجاج اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے وہ جالنا بینا بر برزخن محدر ہجرم اور ان کے مابین ہم نے پردہ لگا رکھا ہے نظر نہیں آتا اور ایک آڑ ہے اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنائی ہے اللہ کی قدرت ہے بہو اللہ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان نصب نسم صحرا اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ظاہر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے فجال نصب و صحرا اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے اس اس کا کے آبا و اجداد ہے نصب ہے اس کی اور ایک سہر سسرالی رشتے بیوی کے حوالے سے بھی اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہے وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہے یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی عطا کیا ہے اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ ہو رہے تھے خاندان لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناطے بن جاتے ہیں رشتے ہیں اور ناطے ہیں اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نو انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے فجال الن نصب و صحرا و کاج رب کا قدیرہ اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے وہ یابدول بالا یلفا اور وہ بندگی کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان وہ کان القافر اور عرب ہی ظہیرہ اور یہ کافر لوگ جو ہے یہ اپنے رب کی طرف پیٹ کیے ہوئے انہوں نے ادھر تو پیٹ کی ہوئی ہے ادھر توجہ کرنی ہی نہیں ممار صلی اللہ کا اللہ مبشرم و نذیرہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجیے راہن و ریحان و جنت العین اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت اور جو لوگ اس کو رد کر دیں انکار کر دیں ان کو خبردار کر دیجیے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے پل ما الکم علیہ اللہ اجر الا من سبیلا ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی میں نے کبھی تم سے میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں یہ جو شاعر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انعام چاہتے ہیں یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو سامر بھی تحجرون جو ہے تو اس کا معاملہ کیا وہ بھی تم سے میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خائی میں یہ کام کر رہا ہوں کل ما علیہ من شاہ سبوں اللہ رب ہی سبیلا سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے جسے بھی توفیق ہو جائے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے رب کے راستے پر آ جائے گویا کہ میرا تو اگر کوئی اجر بھی ہے تو یہی ہے مجھے اگر کوئی شے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفاط میری کوئی ذاتی غرض نہیں وہ توکل الحی الحیّ لا یموت اور اے نبی آپ کیے رکھیے اسی ہستی پر کہ جو الحی ہے الحی القیوم جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے الزی لا یموت جسے کبھی مرنا نہیں ہے جس میں کبھی موت وارد نہیں ہوگی وہ سب ہم دہی اور اس کی ہم کے ساتھ آپ تصویر کیجیے وہ کفا بھی بے ظلم عباد ہی اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہے کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں انہیں بھرپور سزا نہ ملے ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا اللہ جی خلق وما بین فی سطحت ایام وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کے ان کو ہے چھ دنوں میں تم العرش پھر وہ متمکل ہو گیا عرش پر تخت پر اور رحمان وہ رحمان ہے فصلی خبیرہ تو ذرا پوچھو کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہے اس رحمان کی شان کیا ہے جاؤ تم تلاش کرو یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو ایک ارج ہے انسان کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب میں کیسے تلاش کروں کہاں ملوں کہاں ملے گا کیسے اسے بات ہو سکتی فص البی خبیرہ تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں جو جس کے جاننے والے ہوں جس کی کوئی دوستی ہو اور ان کی صحبت اختیار کرو کون ماس صادقین تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی قیل الحم صدو الرحمان اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو قالو امر رحمان کیونکہ یہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے رحمان جو ہے یہ جو مشرقی مکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے قالو امر رحمان ان کا یہ رحمان کون ہے السد الما نماز تعمر کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو اس میں ہے وہ شکاف جو ہوتی ہے زندم زندہ ٹھیک ہے تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے ادر جو لے تعبر کا کیا اس کو ہم پوجیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے بزاد نفورا اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے فرار اور بھاگنا اور دوڑنا سدا کرنی چاہیے تبارک یہ جو آخری رکو ہے سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا سجدہ تلاوت کے ضمن میں سورہ حجم کے آخر میں جو سجدہ آیا تھا بعض حضرات نے اس کو اشارہ کیا تھا وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ آیت سجدہ نہیں ہے امام شافی کے نزدیک ہے لیکن امام شافی کے نزدیک جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب نہیں ہے یہ آپشنل ہے وہ شخص کرنا چاہے تو کرے نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے کرنا ضروری ہے لیکن اس مقام پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے یہ میں کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رکو ہے سورہ فرقان کا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اس کے میں نے عرض کیا تھا پہلا حصہ چار بہت جامع اسفاق پر مشتمل ہے سورت العصر آیت البر دو ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رقو کی آیات پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں پانچواں رقو سورہ نور کا تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر تو عمل صالح کے ضمن میں سب سے پہلے مرحر آتا ہے انفرادی شخصیت انفرادی سیرت و کردار اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں وہ گیارہ آیات تعمیر سیرت کی اثاثات کیا ہیں کن چیزوں پر کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی سیرت جو ہے وہ تعمیر ہو وہ کس کس کن اثاثات پر ہوگی تو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تو یہ تو گویا کہ احساسات ہیں اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت مچور بندہ مومن پوری تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ ہے کہ جو اس رکو میں آ رہے ہیں ایک مچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں کیا اوساف ہیں لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے ضمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری طرز استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے تبارک جعل جال السماء بروجن بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے وہ جال افیحا سراجم و قمرم منیرا اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل عمل تحریک جل رہا ہے اس کے اندر حرارت ہے لہذا اس کو چراغ کہا ہے اور قبر کو نور کہا ہے صرف کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے قبر کے اندر کوئی جو ہے پروسیس کمبشن کا نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں چاند کی زمین کو تو یہ اس کا نور ہے لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج وہ جان اللہ فتن اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا لمن ارادہ ان یزک کرا ان لوگوں کے لیے جو چاہے نصیحت اخذ کرنا اسی سے یہی آیات الہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی قدرت اس اس کی کا علم اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے اور ارادہ شکورا یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہے تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی صنائی پر اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے بس یہ دو آیتیں تو سمجھیے کہ ایمان کے ذمن میں تمہیدی آیتیں ہیں اب وہ ایک نقشہ کھینچ گئے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمان اللہ کے بندے خاص اللہ کے بندے اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں اس کو پڑھیے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھیے کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں وہ عباد الرحمان الزین ہاؤ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ قدم مار کر نہیں چلتے اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے مالک نہیں سمجھتے بلکہ غلام سمجھتے ہیں اللہ کے غلام ہیں عباد الرحمان ہیں اللہ کے بندے ہیں تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے وہ خاطہ بحم الجاہل سلامہ ایک ان کا مس یہ ہے کہ جب جاہل لوگ اجڑ لوگ مشتعل مزاج لوگ خام کا ان سے الجھنا چاہیں بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خام کا الجھانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام وہ الجھتے نہیں بحث و اس کے اندر نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے تو اب خام کا اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سیکھ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے اس کا بھی وقت ضائع کرے کوئی فائدہ نہیں میں چور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے تو پھر خام کا اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں رب سجدم و قیام اور وہ لوگ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی جہاں تک پانچ فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں ان کے تو مداوت کرنی ہے ہیں جو لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹربینس نہیں ہے خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربینس رہتی ہے لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اپنے رب سے راب و نیاز کی باتیں کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سرب سجود ہیں سجدم و قیاما ولدین یقول اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود رب برس سے فننا عذاب جہنم اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے دور کر دے یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں ترساں رہتے ہیں یومن تتقلب و القلوب والابصار و ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دن الٹ لیے جائیں یہ قیامت کے دن سے ان آزابہ کانا غراما یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے ان سات مستقر و مقامہ پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی ولدین ولم کان بے نظال قواما اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اصراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے بین بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے توازن اور اعتدال ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں سمجھدار ہیں اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا لذین اللہ آخر تین قبیلہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نصاب میں بھی ان تکو کبائے رامات نان تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا یہ تین ہیں قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں وہ لذیذ اللہ آخر وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو اللہ اللہ بالحق نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے یا مرتد کا قتل ہے یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے جو بھی ہے ولا یزن نہ وہ زنا کرتے ہیں نہ من یا فن ڈالے کا یل کاسامہ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے حاصل کر کے رہے گا یا یعنی لازم اس کی سزا اس کو مل کر رہے گا یل کا و یوم رہیامہ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سراہتن واقع تو نہیں ہے احادیث میں بہت تفصیل ہے لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے جو ذاف لہ العذاب و یوم القیامت دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا تو وہاں کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے یغاب لہ اغاب و یوم قیامت قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دمنا کر دیا جائے گا وہ یخلط فی ہے محانہ اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہاں استثنا ہے استثنا یہ ہے منتابا جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے مالب یا غرض اللہ من تابا و آمن اور ایمان لایا گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانون کافر نہ ہو حقیقت وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لہٰذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے اللہ من تابا و آمن وہ عمل عمل صالحا اور وہ پھر عمل کرے ریپ فولا کا یبدل اللہ ہی حسنات تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نام اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے من تابا اب دوبارہ تکرار کی گئی اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فعین نہ ہوں یتوب اللہ مطابع تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ توبہ کی تصویریں ہو رہی ہوں استفاد کی تصویریں ہو رہی ہوں اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں سوا لاکھ کا اور لاکھ کا لیکن حرام خوری ڈوں کی تون جاری ہو وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہو وہ کوئی توبہ نہیں ہے اس کا کچھ حاصل نہیں ولدین شیبون شزدور اور وہ لوگ جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے بیدام مرو بھی لنگ و کے راما اسی طریقے سے جب وہ کسی لنگ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں ولدین ودین میں مور دور کہ جو لغ سے اعراض کرتے ہیں اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات اس تو کوئی امکان ہی نہیں اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں رکیے بھی نہیں وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے و نبینہ علاقوں کے روبے آیات رب ہی اور وہ لوگ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے غم یقین علیہ سما معمیانہ تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر اس کے بھی دونوں معنی ہیں ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے تو گویا کہ تاریخ ہے ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے بلکہ غور کرنا ہے فلاح تدبر قرآن عام اللہ قلوب میں تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے ہے کرو کر کے تاکہ تم سمجھو تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمان جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مرتبے سے فروتا رہے ولدین یقون ربنا ذریاتنا قرۃ اعین اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہمارے ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈ کا کا فرما یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو زور لگا رہی ہے تو ایک کشا کش ہے پھر یہ جو صورت حال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمان کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے اللہ کی بندگی کے راستے پہ اختیار کریں وج اللہ للمتقین امام اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے امام ہے تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو اس ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوموں کو وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں یہ خود تو بہرحال ایک آدمی تھا نہیں ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کل کم رائن اور کل کو مسور اور ہی تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی ہے یہ گھر کنبہ ہے یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں تمہارے فالوورز ہیں تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو اولاد کا بھی ماں صبر ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں انہوں نے صبر کیا ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے ایک بندہ مومن بچتا ہے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف یعنی انسان جو ہے صبر کرتا ہے جذبات کو روکتا ہے اپنی خواہشات کو روکتا ہے شہوات کو تھامتا ہے ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے تو بیمار صبر ہوں بلائے کا زو الغرفتہ بیمار صبر ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے ایوش وجلاقون افیحا ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیت سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ خالدین فیحا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ حسنت مستقر و مقامہ بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی مستقل کے عمدہ کے طور پر بھی اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یہ وہ کنٹراسٹ ہے جہنم کو فرمایا سات و مقامہ اور جنت حسنت مستقر و مقامہ قل ما یا بو بے ربی اے نبی ان سے کہہ دیجیے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے میری میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوگی یہ چھپر ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا یہ نہ سمجھو فرما ما یا بہ بے قم ربی تم اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے اللہ تعالیٰ وما معذبین حتیٰ نب آسا رسولہ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں اس لیے مجھے بھیج دیا ہے میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے کل ماں یا بہو بے کم ربی میرے رب کو تمہاری پڑے کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک لولا دعا اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا فقط کذ تم تو دیکھو تم نے جٹلا دیا ہے اب القریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفالی علی ویا کو ملایا تو وزقی